وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہوں گے مراد یہود و نصارہ ہیں اور ان آیتوں میں ان کے دعوی ایمان کی تردید کی جا رہی ہے اس لیے آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ ان میں سے جن لوگوں نے اپنی کتاب کی اتباع کی حلال و حرام کا التظام کیا ان میں تحریف نہیں کیا وہی لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین پر ایمان لائیں گے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے وہ یہود و نصارہ نہیں جنہوں نے اپنی کتاب کو بدل دیا حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنایا آپ سے متعلق نشانیوں کو چھپایا اسی لیے اللہ نے فرمایا فلا اکہ خاصرون جو لوگ دین کا انکار کریں گے وہی در حقیقت خسارہ پانے والے ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو شخص بھی چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی میرے بارے میں سنے گا اور مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا مسلم